یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اب تم اپنے جوتے اتار دو تم اس وقت دعا کی مقدس وادی میں ہو